کتاب و سنت کی اتباع کا حکم ارشاد باری ہے اکملت لکم لکم دینکم علیکم نعمتی الاسلام دینا یعنی مسلمانوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر تین یہ آیت نوزل حجہ دس ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی اس کے نازل ہونے کے تین ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے اور امت کو یہ فرما گئے فیکم امرین لن ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت نبی میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت السنن البحقی آداب القاضی باب ما به القاضی ویفتا به القاضی جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو چودہ حدیث نمبر بیس ہزار تین سو سینتیس المعطا للامام مالک کتاب القادر باب عن القول بالقدر حدیث نمبر 1708 یہ روایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن ہے معلوم ہوا کہ اسلام کتاب و سنت میں محدود ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ و فتویٰ صرف وہی صحیح اور قابل عمل ہے جو قرآن و حدیث سے مدلل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا صحیح بخاری کتاب الاعتصام باب الاقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اسی سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مؤثر نصیحت فرمائی وعظ سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ وعظ تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے اس لیے ہمیں خاص وصیت کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور یعنی اپنے امیر کی جائز بات سننا اور ماننا اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی ہو میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا اس وقت تم میری سنت اور ہدایت یا یافتہ خلفۂ راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا اسے داڑوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور دین کے اندر نئے نئے کاموں اور طور طریقوں سے بچنا کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے سنو نبی داود کتاب السنہ باب انفی لزوم السنہ حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سات وسنده صحیح سنن ترمزی کتاب العلم باب ما جاء فی الاخذ بالسنت واجتناب البدعہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھہتر امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر بدعت گمراہی ہے کوئی بدعات حسنہ نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے خواہ لوگ اسے اچھا سمجھیں السنہ لمحمد بن نصر المروزی صفحہ نمبر بیاسی وسندہ صحیح حدیث کے معاملے میں چھان بین اور احتیاط اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں سورہ نحل آیت نمبر چوالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب و معه یاد رکھو مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی ہے سنن نبی داوت کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ حدیث نمبر 4604 وسنده صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 97 میں اسے صحیح کہا ہے جس طرح اللہ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے اسی طرح اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض قرار دی فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور یعنی اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال باطل نہ کرو سورہ محمد آیت نمبر 33 معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے مگر حدیث سے دلیل لینے سے قبل اس بات کا علم ضروری ہے کہ آیا وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے وہ تمہیں ایسی ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے نہیں سنا ہوگا لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں صحیح مسلم مقدمہ باب النہی عن عن الروایت والاحتیاط فی تحملها حدیث نمبر سات مزید فرمایا من علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے صحیح بخاری کتاب العلم باب من قدب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 107 108 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء ان یحدث بکل ما سمع آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے صحیح مسلم مقدمہ باب عن الحدیث بکل ما سمع حدیث نمبر پانچ ترقیم دار السلام ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے ایسی کوئی حدیث بیان کی جسے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے اس حدیث کے بارے میں امام ابو الحسن علی بن عمر الدار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں اسے شک ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے اطراف الغرائب والافراد وفراد قطنی تعلیف محمد بن طاہر المقدسی جلد نمبر ایک سفر نمبر بائیس وسندہ صحیح حافظ ابن عدی رحمہ اللہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط برتتے تھے حافظ ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے سے محض اس لیے گریز کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں غلطی زیادتی یا کمی ہو جائے اور وہ آپ کے اس فرمان یعنی جو شخص مجھ پر آمدن جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے اس کے مصداق قرار پائیں الکامل لبن عدی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اسی امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص حدیث کے ضعیف راوی کا ضعف جاننے کے باوجود ضعف بیان نہیں کرتا تو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گناہ گار ہے اور عوام الناس کو دھوکہ دیتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی بیان کردہ احادیث سننے والا ان سب پر یا ان میں سے بعض پر عمل کرے اور ممکن ہے کہ وہ سب احادیث یا ان میں سے اکثر اکاذیب یعنی جھوٹ ہوں اور ان کی کوئی اصل نہ ہو جبکہ صحیح احادیث اس قدر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف احادیث کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر بہت سے لوگ علم ہو جانے کے باوجود آمدن ضعیف اور مجہول اسناد والی احادیث محض اس لیے بیان کرتے ہیں کہ عوام الناس میں ان کی شہرت ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کے پاس بہت احادیث ہیں اور اس نے بہت کتابیں تعلیف کر دی ہیں جو شخص علم کے معاملے میں اس روش کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے علم میں کچھ حصہ نہیں نہیں اور اسے عالم کہنے کے بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے صحیح مسلم المقدمہ باب بیان ان من الدین یعنی اس کے آخری الفاظ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ضعیف حدیث سے کسی عمل کا واجب یا مستحب ہونا ثابت ہو سکتا ہے جو شخص یہ کہتا ہے اس نے اجماع کی مخالفت کی صفحہ نمبر پچانوے جمال الدین قاسمی فرماتے ہیں کہ بن معین ابن حضم اور ابو بکر ابن العربی رحمہم اللہ کے نزدیک فضائل اعمال میں بھی صرف مقبول احادیث ہی قابل استدلال ہیں قواعد بالضعیف ایک سو تیرہ شیخ احمد شاکر شیخ البانی اور شیخ محمد محی الدین عبد الحمید اور دیگر محققین کا بھی یہی موقف ہے یاد رہے کہ ضعیف حدیث یعنی جسے مسلکی تعصب کی بنا پر نہیں بلکہ اصول حدیث کی روشنی میں خالص فنی بنیادوں پر دلیل کے ساتھ ضعیف قرار قرار دیا جائے اس سے استدلال کے ضمن میں محدثین کرام کے مختلف اقوال ہیں مثلا اگر کوئی قوی دلائل سے ثابت ہے اور ضعیف حدیث میں صرف اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو لوگوں کو اس عمل کی ترغیب دینے کے لیے اس ضعیف حدیث کو بیان کرنا جائز ہے کسی مسئلے کے متعلق قرآن مجید اور مقبول احادیث مکمل طور پر خاموش ہوں صرف بعض ضعیف روایات سے کچھ رہنمائی ملتی ہو تو اس مسئلے میں کسی امام کے قول پر عمل کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس ضعیف حدیث پر عمل کر لیا جائے مگر دونوں گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ صرف وہی ضعیف حدیث بیان کی جائے جس کا ضعف معمولی ہو نیز اس کے ضعیف ہونے کی صراحت کی جائے تیسری رائے یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث کی تائید میں دیگر قوی دلائل موجود ہو تو پھر اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے چوتھا قول یہ ہے کہ ضعیف حدیث کے بیان کا دروازہ نہ کھولا جائے کیونکہ کسی عمل کی جس فضیلت کو بیان کیا جائے گا سننے والا اس فضیلت کی سچائی پر ایمان لائے گا تبھی اس عمل کو بجا لائے گا اور اسی بات کا نام عقیدہ ہے اور عقائد میں ضعیف حدیث سے استدلال بالاتفاق ناجائز ہے تقریباً ہر باطل فرقہ کتاب و سنت کے فہم میں صحابہ و تابعین کے مجموعی فہم و عمل سے کافی دور ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے خود ساختہ امتیازی مسائل کا دفاع نہیں کر سکتا اب اگر ضعیف احادیث کے بیان کا دروازہ کھول دیا گیا تو وہ یہ جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ فلاں حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر اس کی تائید فلاں آیت کریمہ یا مقبول حدیث سے ہو رہی ہے لہٰذا یہ حدیث ضعیف کے باوجود قابل استدلال ہے حالانکہ فہم سلف کے مطابق اس فلاں آیت یا مقبول حدیث سے اس ضعیف حدیث کی قطع تائید نہیں ہوتی آج کل عمل جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے مفاد پرست علماء سو صرف فضائل ہی نہیں بلکہ عقائد و اعمال کو بھی مردود بلکہ موضوع روایات سے ثابت کرنے کی کوشش کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اول تو یہ احادیث بالکل صحیح ہیں اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہوئی تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بالاتفاق قابل قبول ہوتی ہے اس میں شک نہیں کہ دین محمدی کا اصل محافظ اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ دین الہی کی کوئی بات مروی نہ ہو یا مروی تو ہو مگر اس کی تمام روایات ضعیف ہوں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز دین الہی نہ ہو مگر مقبول احادیث کے ذخیرے میں موجود ہو دوسرے الفاظ میں جو اصل دین ہے وہ مقبول روایات میں موجود ہے اور جو دین نہیں ہے اس روایت پر مؤثر جرا موجود ہے ان حقائق کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ ضعیف حدیث سے استدلال کا دروازہ بند ہی رہنے دیا جائے واللہ اعلم مزید سنیے ریاض الصالحین اردو طبع دار السلام فوائد حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکاسی رفیقی علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محققین محدثین اور ائمہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جب حدیث ضعیف ہو تو اس کے بارے میں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ نے کیا یا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے یا منع کیا ہے یہ اس لیے کہ جزم کے سیغے روایت کی صحت کا تقاضا کرتے ہیں لہٰذا ان کا اطلاق اسی روایت پر کیا جانا چاہیے جو ثابت ہو ورنہ وہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کے مانند ہوگا مگر افسوس کہ اس اصول کو جمہور فقہ اور دیگر اہل علم نے ملحوظ نہیں رکھا سوائے محققین محدثین کے اور یہ قبی قسم کا تساہل ہے کیونکہ وہ علماء بہت سی صحیح روایات کے بارے میں سیغہ تمریز کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی اور بہت سی ضعیف روایات کے بارے میں سیغہ جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ اسے فلاں نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح طریقے سے ہٹ جانا ہے مقدمہ المجموع جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تریسٹھ معلوم ہوا کہ صحیح اور ضعیف روایات کی پہچان اور ان میں تمیز کرنا اس لیے بھی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 سے بدترین کام وہ ہیں جو یعنی اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں اور ہر بدعات گمراہی ہے صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاة والخطبہ حدیث نمبر 866 868 سنن نسائی کتاب النکاح باب ما یستحب من الکلام عند النکاح حدیث نمبر 3280